خارجہ بن سید بن ثابت اپنے والد سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کی ہمانہ روایت کرتے ہیں امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ زید امام تھے اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا سننے ابو داود حدیث نمبر 1405